یہ سید خالد جامی صاحب جامعہ کراچی کے شعبہ تجزیہ و تصنیف و تعلیم کے ڈائریکٹر ہیں اور ساحل کے مدیر ہیں ہاں، مطلب جی وہ تعارف کرا دیں ہاں۔ وہ تعارف نہیں کروائیں گے دیکھیے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا گفتگو جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے تو جو کچھ گفتگو اب تک ہوئی ہے مطلب عمران صدیقی صاحب نے کی ہے اور عمران صدیقی صاحب کی تربیت میں اور اس کے اوپر جو ہے مطلب دوسری گفتگو ہوئی ہے جو بنیادی سوال جو ہے مطلب وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ نظام فخر ہے یا نہیں ہے یہ مطلب ہاں اس حوالے سے جو مطلب عالم اسلام میں جتنا بھی کام ہوا ہے اس کا آپ اگر جائزہ لیں گے مطلب اور کشمور مولانا مودودی بھی ہے مطلب تو مولانا مودودی کی بھی تحریریں ہے ہیں جو مطلب مسلمان اور موجودہ سیاسی اس مدد کے اندر جس کے اندر آپ نے اس کو فخر کرایا دیا ٹھیک ہے تو یہ جو سوال ہے کہ جمہوریت فخر ہے یا نہیں ہے یہ تو اس پر جو ہے عالم اسلام میں تقریباً اجماع ہے یعنی خلافت عثمانیہ کے جو آخری شیخ الاسلام ہیں ان کا جو ہے مطلب فتویٰ ہے اور اس زمانے کے عالم اسلام کے جتنے بھی مطلب علماء ہیں جس کے اندر علامہ شاہد الفوسری بھی شامل ہیں ان سب نے اس کو جو ہے جمہوریت کو کفر قرار دیا ہے اس اصول کی بنیاد پر کہ اس کے اندر فیصلہ جو ہے حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس کے اندر حاصل ہے انسانوں کو تو اگر کوئی شخص جو ہے ڈیموکریسی کے اس تصور پر ایمان رکھتا ہے کہ ہماری جمہوریت کے اندر حاکم میں اعلیٰ جو ہے انسان ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کفر کا ارتقاب کرتا اور اس کی جو ہے کوئی گنجائش جو ہے پیدا نہیں کی جا سکتی یہ ہے بنیادی مقدمہ یا مطلب اب اس کے پر جو حافظ احد صاحب نے سوال اٹھایا کہ بھائی جب یہ کفر ہے تو ایک آدمی جو ہے مطلب کفر کے ذریعے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے محتاج ہے اپنے حفاظ اور تنقید اور تسلط اور غلبے کے لیے کفر کا تو یہ تو سزا ہے مطلب، بنیادی سوال یہ مطلب اب آپ اگر مطلب مولانا مولودی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر اس لیے کہ جو مطلب عالم اسلام میں جو سیاسی جو مطلب ہے تحریکیں ہیں اور جو ہے ڈیموکریسی کے ذریعے تبدیلی کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر جماعت اسلامی کو امول بحری بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک جو ہے حقیقت بھی ہے اس کا ایک مرکزی کردار ہے اور اس سے پہلے جو ہے مطلب جو ہمارے یہاں عظیم آپ و ہند کی تاریخ ہے تو اس کے اندر جو ہے مطلب تحریک آزادی کے اندر جو ہے مطلب علماء کرام نے تمام مکاتب فکر جو علماء کرام اس میں شامل تھے مطلب تو انہوں نے اس کو جو ہے مطلب ایک جو ہے حربے اور ہتھنڈے کے طور پر بھی استعمال کیا ہے لیکن اس کے خیال جو ہے مطلب یہ کہ سیاسی طور پر جو ہے مطلب اس وقت جو عالم اسلام میں جو ہے مطلب تبدیلی کا اور انقلاب کا جو طریقۂ کار ہے وہ اس کو جمہوری سے جو ہے سمجھا گیا اس لیے کسی کے بارے میں مطلب کہ جمہوریت کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس لیے مکمل ہے نہیں کہ اس کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ اوجھل ہے اس کی مخالفت کرنے والوں کے سامنے سے بھی اور اس کی حمایت کرنے والوں کے سامنے سے بھی بنیادی بات ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے مطلب کس کا مقدمہ کیا ہے یہ جو خیال ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا آپ نے نگرانی عبد صاحب نے فرمایا کہ جمہوریت کے اندر حاکمیت جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی ہوتی ہے یہ بات بھی اصولی طور پر ٹھیک نہیں ہے یعنی حاکمیت انسان کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹیرین رول یعنی جو عوام کی اکثریت چاہے گی اس کا اطلاق ہوگا جمہوری ریاست کے اندر تو یہ بات جو ہے اصولی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور کسی جو ہے مطلب مغربی فلسفے کی کسی کتاب کے اندر اور اس کے جو یعنی جو موجودہ جمہوریت ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی دستاویز ہے وہ ہے فیڈرلسٹ پیپر آپ انٹرنیٹ پہ کلک کریں فیڈرلسٹ پیپر تو وہ فیڈرلسٹ پیپر سارے آ جائیں گے وہ جو ہے مطلب انیس جو ہے فیڈرلسٹ پیپر ہیں اس کے اندر جمہوری ریاست کا پورا خاکہ اس کا پورا نقشہ اس کا پورا طریقہ کار اس کی حکمت عملی اس کا ایمان اس کا نظب العین اس کے اہداف اس کا عقیدہ اس کا طریقہ کار سب کچھ ایک ایک سطر کے اندر جو ہے سمویا گیا ہے اور اس وقت عالم اسلام میں جتنا بھی جمہوریت کے حق میں لٹریچر ہے یا اس کی مخالفت میں جتنا بھی لٹریچر ہے اس کسی بھی لٹریچر کے اندر فیڈرلسٹ پیپر کا ایک حوالہ بھی نہیں ہے یعنی جو لوگ جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں اور جو لوگ جمہوریت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس کو صرف اس پر فوکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر عوام کو حاکمیت اعلیٰ کا اختیار ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جمہوریت کے اندر حاکمیت عوام جو ہے وہ تابع ہے جنرل ہل کے جس کو کہتے ہیں ارادے عامہ اگر جنرل ول یعنی میجورٹی رول عوام کی اکثریت اگر جنرل بل کے تحت فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا اور اگر وہ جنرل بل کے خلاف فیصلہ کرے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو ایک آسان سی مثال سے یہ سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر پاکستان کے اندر یا ایران کے اندر سو فیصد عوام جو ہے مطلب ایک فیصلہ کریں ریفرینڈم کے ذریعے کہ ہم کو جمہوریت نہیں چاہیے جمہوریت کے ذریعے جمہوریت کے خلاف فیصلہ کر دیں تو اس کے تحت یہ جو اصول ہیں جنرل فل کا اس کے تحت آپ کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سات دنیا کے ایک ارب مسلمان بھی اگر کہیں کہ شراب حلال ہے تو شراب حلال نہیں ہو سکتی ہے نا جو اصول اسلام کا بتایا عمران صدیقی صاحب نے وہی اصول ڈیموکریسی کا ہے کہ جو ہے ڈیموکریسی کے اصول کے تحت آپ ڈیموکریسی کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو اس کے اندر جو مطلب اس کی تفصیل ہے ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان یہ مطلب کر نہیں سکتا اس کے لیے یہ جو ہے مطلب امریکہ کے جو مفکرین تھے تیرہ مفکرین تھے اس میں روز ویلڈ بھی تھا اور کچھ اور جو مطلب ان کے بڑے بڑے دانشور تھے ان کے درمیان جو ہے آپس میں ایک نیو یارک ٹائمس کے اندر ایک جو ہے بحث ہوئی تو کچھ لوگ جو ہے فیڈرلزم کے حامی تھے تو انہوں نے فیڈرلسٹ پیپر لکھے فیڈرلسٹ ریاست کی حمایت میں اور کچھ لوگ مفکرین تھے جو مطلب اینٹی فیڈرلسٹ تھے جنہوں نے اس کے خلاف تو ان کے درمیان ایک قلمی جو ہے مناظرہ ہوا مطلب اور قلمی مناظرہ ہونے کے بعد اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا کہ امریکہ ایک فیڈرلسٹ پیپر کے تحت ریاست بنے گی اور وہ ٹیلی فون بند کریں گے کیا ہے یہ مطلب؟, مطلب مطلب یہ مطلب ایک مطلب علمی اور اس میں آپ نے اپنے دنیا سے رابطے رکھے ہیں یہ مطلب اور آپ آئیں جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے مطلب جی، جی. ساری جمہوریت تو آپ نے اختیار کی بھی یہاں پر تو پیپر مطلب اس کے اندر جو ہے ڈیموکریٹک ریاست کا مقصد جو ہے پٹا دیا گیا ہے اور عوام کی اچھا دوسری بات ہے کہ جو آپ نے فرمایا مطلب اسلامی ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اسلام اور ڈیموکریسی یہ کیا چیز ہے مطلب یہ تو آپ کا اعتراض ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب اسلامی اسلامی جو ہے ڈیموکریسی کا کیا تعلق ہے مطلب اسلام اور تو مطلب آپ نے اگر کوئی تعلق قائم کر بھی لیا ہے تو ڈیموکریٹک جو مطلب ہے سسٹم اس کے اندر مطلب اگر آپ کتاب پڑھیں خرید کی کتاب ہے فیوچر آف فریڈم جو ہے مطلب جو جمہوریت کے بارے میں کتاب ہے اور اگر آپ جمہوریت کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حقیقت جمہوریت کی ہے کیا اور وہ کس طریقے سے کام جو ہے کرتی تو اس میں دو جو ہے چیپٹر ہیں امریکہ کے بارے میں وہ آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کو پوری اس کی تاریخ اور اس کا یہ اندازہ ہوگا اس کے اندر اس نے مطلب جو بات اس نے بتائی ہے وہ ایک کہتا ہے کہ یہ جو ہے مطلب اسلامک ڈیموکریسی یا فلاں فلاں اس کو جو ہے ڈیموکریسی تسلیم ہی نہیں کرتے آپ کچھ بھی بولتے ہیں آپ آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جنہوں نے ڈیموکریسی ایجاد کی ہے اور تکلیف کی ہے وہ اپنے پیمانے پر پرکھیں گے کہ آپ کی ڈیموکریسی ان کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں ہے لہذا آپ نے آپ تو نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے کہ یہ جو آپ کی اسلامی جمہوریت ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت ہے ہی نہیں لہٰذا یہ کہ وہ کفر ہے تو جب وہ وہی اس کو جو ہے جو ہے نہیں مان رہے ڈیموکریسی تو اس کے اوپر کفر کا اطلاع کیسے ہو سکتا ہے جب کافر نہیں اس کو نہیں مانا کہ یہ کفر ہی نہیں ہے کہتے تو کفر نہیں ہے بھائی اچھا اب نہیں اب اب میں آپ کو بتاؤں مطلب اس میں مسئلہ کیا ہے مطلب اچھا یہ ہے کہ مطلب جو لوگ جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں جیسے آپ سے مطلب میں آپ کو میں ساری وضاحت کر رہا ہوں پورے مقدمات جو ہے نا مطلب بنیادی مقدمات جو ہے قائم بنیادی مقدمات جو ہے نا مطلب جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے وہ میں قائم ہے کر رہا ہوں مطلب پھر میں اپنی پوزیشن بھی آپ کو بتاؤں گا یہ مطلب ٹھیک ہے نا آپ کو بتائیے کہ جو ہے مطلب یہ کہ ریاست جو ہے ڈیموکریٹک ریاست جو ہے وہ اصول اس کا ہوتا ہے جو مطلب ارادہ جنرل ول وہ کیا ہے وہ کفر ہے وہ پورے کا پورا نظام کفر ہے اس کے تحت جمہوری ریاست اس ایمان کے تحت جو ہے کام کرتی ہے لہٰذا وہ ایمانی کفر ہے تو اس کے تحت جو ریاست بنے گی وہ کیسے اسلامی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ جو اسلامی ڈیموکریسی ہے اس کو وہ کیوں نہیں افغان سے ڈیموکریسی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے یہاں جو مطلب جو ہے جو مطلب اسلامی تحریکوں اور تنظیموں کا جو مطلب فارسی میں عربی میں انگریزی میں جو جو ہے لٹریچر ہے اس کے اندر وہ جو ہے ڈیموکریسی کو ایک طریقہ کار کے طور پر سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک طریقہ کار ہے حالانکہ ڈیموکریسی حقیقت میں ایک نظام ہے سمجھ ہیں وہ ایک سسٹم ہے تو وہ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں سسٹم کا ظاہر آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جو ہے ڈیموکریسی کے اوپر عربی فارسی انگریزی میں جتنا بھی چھپا ہوا ہے جو ہے لٹریچر حمایت میں ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی جو ہے فیڈرلسٹ پیپر کا حوالہ نہیں دیا اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں فیڈرلسٹ پیپر ٹھیک ہے نا تو بنیادی بات تو ہوئی ہے مطلب اس کے اندر اب اس کے اندر جو مطلب سوال ہے کہ یہ جو ہے ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں کسی جو ہے مطلب ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم آپس کے اختلافات کو حل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو وہ ایک سسٹم کے طور پہ سرے سے دیتے ہی نہیں مطلب کوئی بھی نہیں لیتا مولانا موجود بھی اس کو جو ہے سسٹم کے اوپر نہیں لیتے بلکہ وہ اس کو ایک طریقہ کار سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں اختلافات کا حل تلاش کیا جاتا ہے یہ ان کا خیال ہے مطلب ہو گئی یہ خیال بھی ٹھیک نہیں ہے مطلب لہٰذا جو یہاں پہ بحث تھی جو اٹھائی تھی حضرت نے وہ یہ کہ جو لوگ اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں آیا وہ کا ارتکاب کرتے ہیں کا ارتکاب کرتے ہیں جدت کا ارتکاب کرتے ہیں اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر دیتے ہیں لہٰذا جب وہ اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر دیتے ہیں تو وہ اس پھر کو مطلب احتجاج کرتے ہی نہیں ہے مطلب وہ تو اس کو ایک طریقہ کار کے طور پہ لے رہے ہیں کہ مطلب چھ آدمیوں میں اختلاف ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ سمجھتے ہیں اگر چھ آدمیوں میں اختلاف ہو گیا تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر ہم آخر میں ووٹنگ کروا دیں اور اکثر یہ جس کے اوپر آ جائے اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لیں تو جمہوریت یہ نہیں ہوتی حقیقت کے اندر جو یہ ہے بنیادی مقدمہ مطلب دوسری بات یہ کہ جو مطلب ایک اور کے اندر ہے ڈیموکریسی کے اندر جو ہے جموں کے اوپر جو فیڈرلسٹ پیپر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ایڈوسن نے جو ہے اپنے پیپر میں لکھا ہوا ہے خاص طور پر کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے ہم نے اصولی طور پر تو یہ بنا لیا کہ جو ہے جو بھی جو بھی مطلب اکثریت ہے وہ تابع ہوگی اس کے جو اصول ہے اس کا جنرل بل کے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اکثریت بدماش آ جائے طالبان آ جائیں بریلوی آ جائیں دیوبندی بندی آ جائیں اہل حدیث آ جائیں جماعت اسلامی آ جائیں اس طرح خدمات بھی آ سکتے ہیں کبھی جو ہے ظاہر ان کو پتا تھا یعنی وہ اس مند تھے اس کا کیا پھر جو ہے مطلب اصلا حل ہوگا مطلب یہ انہوں نے اس میں پیپر میں اس کے اوپر باقاعدہ دو تین صفحے اس پر لکھے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر گو کے وہ تابوت ہے گو کے وہ شرک اکبر ہے گو کے وہ دلالت ہے بدت ہے گمراہی ہے جہالت ہے ان کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے باوجود اس حلالت اور گمراہی کے اندر سے بھی خیر پیدا ہو سکتا ہے اس خیر کو کیسے روکا جائے وہ بھی انہوں نے اس کے اندر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مطلب ٹھیک ہے اور یہ ہوا یہ اس کی میں آپ کو دو مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا نہیں نہیں فصر کے اندر نہیں ہوا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا فصر کے اندر وہ نہیں ہوا جو وہ بتا رہا ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ میجورٹی رول آ کر ڈیموکریسی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے تو اس میں دو ہوئے واقعات جو ہے مطلب انیسویں صدی میں ایک ہوا ہٹلر کے اندر ہٹلر جو تھا وہ جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے کامیاب ہوا تھا اور جیسے ہی وہ کامیاب ہوا اس نے کہا کہ آج سے جمہوریت ختم تو اگر کوئی جمہوریت کو اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو اس کے اندر کون سا یہ مطلب ہر گیا یہ مطلب اس نے کہا کہ بس میں آ گیا آیا تو میں خیر اس طریقے سے جس کو میں مانتا ہی نہیں تھا اور اب تو میں گیا ہوں اور اب میں ہوں اور اب سب ختم جمہوری تمہوریہ جمہوری ادارے سب آگے سوچو آج سے میں تمہارا امیر اور حاکم اور سلطان اور خلیفہ ہوں پھر وہ خلیفہ رہا پھر تک جب تک اس کی خلافت کا خاتمہ نہیں ہوگا تو اسی سسٹم کے اندر تھا ہے نا مطلب یہ جو مطلب جو ہو رہی ہے گفتگو میں آپ کو اس کے مختلف پہلو بتا رہا ہوں مطلب یعنی, یعنی ہم جو ہے خطابت کرنے کے بجائے جو جو ہے ڈیموکریسی کی تاریخ ہے اس کو دیکھیں اس تعاوت کے اندر جو امکانات اس تعاوت کے تخلیق کاروں نے خود ہی بتائے ان کو بھی دیکھیں وہ امکانات جو تاریخ عالم کے اندر منسوخ پہ نمودار ہوئے ان کو بھی دیکھیں پھر اس کے بعد جو اسلامی جمہوریت کی بات کریں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جمہوریت ہے کیا ان پر تو کفر کا اطلاق کرنا ایک آپ کی سادگی ہے جو مطلب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات اچھا اب جو ہے مطلب آگے ہم جو ہے چلتے ہیں دوسری اس کی مثال ہے روس کے اندر روس کے اندر جو تھا اسٹالن اور جو ان کی پارٹی تھی وہ بھی جو ہے ڈیموکریسی کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی جیسے انہوں نے اقتدار سنبھالا ان کا جمہوریت ختم اگر کوئی پارٹی اس نقطۂ نظر سے اقتدار کے اندر شریک ہوتی ہے جمہوری عمل میں حصہ دیتی ہے کہ وہ جمہوریت کے ذریعے جمہوریت کا خاتمہ کر دے گی تو اس میں کوئی حرج ہے کیا جو مطلب شرن یا جو ہے مطلب یہ سوچنے کی بات ہے مطلب ٹھیک ہے نا ایک بات یہی مطلب الجزائر میں کیا ہوا وہاں پہ یہی ہوا روس کی طرف باقی مسلمان اکثریت میں آئے اور جب وہ اکثریت میں آ گئے تو انہوں نے جمہوری نظام کو ختم کر دیا میں جو اکثریت میں آئے تھے ان کو اقتدار میں آنے سے پہلے ختم کر دیا میں آپ کو ڈیموکریسی کے بارے میں جو مطلب عالم اسلام کے اندر جو ابہام اور جو اختلاف اور جو انتشار ہے اس کی میں تاریخی وجوہات میں میں آپ کی خدمت میں مطلب وہ جو ہے مطلب طرح اچھا دیکھیں اب اس میں مسئلہ کیا ہے یہ جو مطلب اسلامسٹ ہیں جو جو ہے ڈیموکریسی کے حامی ہیں وہ اس بنیاد پر حامی نہیں ہے کہ وہ اس اس کے کو جو جو ہے ہے ایک نظام سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر سمجھتے ہیں اور وہ بھی ان ممالک میں سمجھتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اگر آپ مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھیں تو اس کے اندر یہ بات مولانا مرحوم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے اور جو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بات خورشید صاحب نے بھی لکھی ہے اور یہ بات قرآن صاحب نے بھی لکھی ہے اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں وقت حوالے اگر آپ کہیں گے تو آپ کی خدمت میں میں انتظامی صاحب کے ذریعے پیش کر سکتا ہوں ان سب کا یہ خیال تھا اور جو ہے مطلب ظاہر ہے خیال غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پیغمبر کا تو خیال نہیں تھا نا مطلب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کے اندر تمام لوگ مسلمان ہیں تو اگر پاکستان کے تمام لوگوں کو آزادانہ جمہوری طریقے سے اپنے حکمران منتخب کرنے کی اجازت دی جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی یہ سارے متفق پرہیزگار مسلمان ہم ہی کو منتخب کریں یہ ان کی تحریر میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ بات قرم صاحب نے بھی لکھی ہے اور جماعت اسلامی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ جب بھی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پاکستان کے عوام اتنے روحانی طور پر بلند ہیں کہ انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کو خلافت عرضی کے لیے تو یہ ایک غلط فہمی ہے یہ مطلب جو پاکستان کے عوام انتخابی نہیں ابھی پہلے گفتگو ختم ہوگی آپ ایک ترقی کے اوپر اپنا سوال ایک منٹ آپ انتظار فرمائیے آپ انتظار فرمائیں خاموش رہیں جی، جی، چار میں نے اس میں جو مطلب ان کو ہمیں بتا دیں کہ یہ جب گفتگو ختم ہو جائے تو سوال اپنے حافظے میں اچھا جی اب مطلب یہ کہ جب انہوں نے جو ہے ڈیموکریسی کو ایک طریقہ کار سمجھ لیا تو پھر اس کی انہوں نے اسلامی دی ظاہر ہے اگر جو ہے مطلب یہ صرف ایک طریقہ کار ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کون سی چیز اسلامی اگر آٹھ آدمیوں میں خلاف ہو جائے خاندان میں کہ بھائی یہ جو ہے لڑکی کی شادی اس جو ہے لڑکے سے ہوگی گھر کے آٹھ لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا ظاہر اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اچھا کر لیتے ہیں یا تو ٹاس جو ہے کر لیتے ہیں یا ہے کہ پھر اثرات رائے کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی کفر نہیں ہے یہ تو ایک مطلب یہ کہ ایک بات ہے تو وہ جو ہے مطلب جو اسلامی تنظیمیں اور تحریکیں جو جو اسلامی جمہوریت کی بات کرتی ہیں وہ اسی اسلامی میں بھائی ہم جو ہے ہمارے یہاں لوگوں کے انتخاب کا یہ طریقہ ہے اور اس میں حاکمیت علا جو ہے وہ موجود ہے بالکل مولانا موجود نے صاف طور پہ لکھا جتنے بھی لوگ اقوام المسلمین وغیرہ فراست کے اندر وغیرہ ایران کے اندر وہ سب یہ صاف بات دیتے ہیں کہ ہم حاکمیت الہ قرآن اور سنت کی اعلیٰ دستی اور جو ہے مطلب حکمرانوں کے چننے کا یہ ایک طریقہ کار ہے تو اگر ایک آدمی واضح طور پر یہ دکھ رہا ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے تو اس کے اوپر کفر کا اطلاق کرنا اب غلط جو ہے طریقہ ہے مطلب ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کفر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ تابوت اکبر ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے یہ مقاصد ہیں اور میں پھر بھی اس کو سمجھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا حکم جو ہے وہ دوسرا ہوگا لہٰذا جو ہے مطلب اسلامی جماعتیں جو جو ہے ڈیموکریسی کی حامی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ کفر ہیں یا تابوت ہیں یا فرق اکبر کا ارتقاب کر رہی ہیں یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے اسلامی منہاج علمی کے اندر بھی اور مغربی علمی کے اندر بھی کیونکہ مغربی علمی کے اندر کو جو ہے ڈیموکریسی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اسلامی علمی کے اندر جو ہے مطلب وہ تو ہے ہی نہیں ہے مطلب اچھا اب جو اس میں بنیادی مسئلہ ہے کہ بھائی یہ جو خلافت راجدہ سے جو نکالتے ہیں ڈیموکریسی اس کا بھی ایک مسئلہ ہے مطلب ان کا ان کا خیال ہے کہ بھائی جو ہے مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے مطلب یہ جو ہے جیسا کہ ہمارے بھائی نے فرمایا کہ وہ سب جو ہے طریقہ کار کہہ چکا ہے کہ کیسے انتخاب ہوگا یہ کے بعد بھی تاریخی طور پر ٹھیک نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے مطلب۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک صاحب جو ہے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مطلب آئی آر کے اندر تو وہ ایک جو ہے تشریف لائے تو انہوں نے آ کر ایک کی بھی پسند جو لوگ آئی آر کے اندر پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو وہ مغربی کو پڑھتے ہیں تو وہ ایک مغربی مصنف کی ایک کتاب سے انہوں نے اعتراض جو ہے اٹھایا اسلام کے اوپر اسلام کے سیاسی نظام کے بارے میں ان کا اعتراض یہ تھا جو مغربی مصنف نے لکھا اچھا تھا ظاہر ان کا نہیں تھا وہ اپنے طور پر اس نے یہ جو مطلب اعتراض کیا کہ یہ کیسا تمہارا اسلام ہے کہ جو اتنی بڑی جو ہے حکومت اور ریاست اور خلافت کی جو ہے مطلب تسلط کے لیے آیا ہے کائنات کے اندر اور تمہارے قرآن کے اندر جو ہے سیاسی انتظام کس طریقے سے ہوگا اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تو یہ جو ہے مطلب اسلام کی بہت بڑی کمزوری ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سوال جب آتا ہے اور ہمارے مطلب آئی آر کے حلقوں میں اور پولیٹیکل سائنس کے حلقوں میں جب سوال آتا ہے تو ہم جو ہے ہم اس کا کیا جو ہے جواب دیں ٹھیک ہے تو اس پر اس نے جو ہے مطلب اس کو بہت بڑے اعتراض کے طور پر پیش کیا حالانکہ یہ اعتراض اپنی اس میں ٹھیک نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی اسلام جو ہے جب جو ہے مطلب کسی معاملے میں اپنی کوئی رائے کہتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اتھارٹیرین ہے یہ ہوتا ہے نا اعتراض مغرب کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مذہبی تہذیبیں یا خاص طور پہ اسلام جو ہے وہ ہر معاملے میں انٹرفیئرنس کرتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حلال ہے اتھارٹیرین اسلام ہے لہذا ہم اتھارٹی کو نہیں مانتے اس لیے ماڈرنزم جو ہے وہ کس کا ہے وہ خدا کا اور پیغمبر کا اور رسولوں کا اور مذاہب عالم کی اتھارٹی کا انکار ہے یعنی اگر ماڈرنزم کی مختصر تاریخ آپ اگر پڑھنا چاہیں جو کانچ نے اپنے مضمون میں بیان کی ہے فوٹل ان میں انٹرنیٹ پہ آپ کلک کریں این کانڈ اور کلک کریں فوٹل ان لائٹنمنٹ اس میں اس نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ روشن خیال آزاد ماڈرن آدمی اسے کہتے ہیں جو آدمی وہی الہی کا انکار کرتا ہے جو آدمی پادری پریسٹ کا انکار کرتا ہے جو آدمی ڈاکٹر کی اتارٹی کا انکار کرتا ہے جو آدمی ان تین اتارٹیز کا انکار کرتا ہے اسی کو ہم انسان کہتے ہیں اسی کو ہم روشن خیال کہتے ہیں اسی کو ہم ہیومن کہتے ہیں جو آدمی اتھارٹی کو مانتا ہے جو آدمی اتھارٹی سے ہدایت لیتا ہے وہ انسان کی تعریف سے خارج ہے یہ اس نے اپنے مضمون میں صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے اور جو ہے ماڈرنزم کا سب سے بڑا فلسفی ہے فلسفے کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جہاں پر جو ہے ماڈرنزم کا ذکر ہو اور وہاں پہ کانٹ کا ذکر نہ ہو مطلب ٹھیک ہے تو کیا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اور یہ ساری اسلامی تحریک ہیں اتھارٹی کا انکار کرتی ہیں کہ مطلب یا ہے کہ وہ جو ہے مطلب عالم کو نہیں مانتی کیا اور ڈاکٹر کو بھی شاید مانتے ہیں خیال میں تو یہ جو مطلب بنیادی جو مطلب اس کے اندر جو خیال اچھا ان سے میں نے یہ جب اسلام ہر چیز میں اپنا سسٹم کہتا ہے تو لبرلزم کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام اتھارٹیرین ہے اب اس معاملے میں کہ بھئی حکمران کون ہوگا اس کے انتخاب کا طریقہ کیسا ہوگا سیاست کیسے ہوگی اس بارے میں قرآن نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا تو یہ تو اسلام نے انسان کو کھلی آزادی دے دی کہ جو چاہے کرو تو آپ اس پر بھی اعتراض اس کا مطلب آپ بدماش ہیں ہم جب اتارٹی کرتے ہیں تو آپ یہ غلط ہے ہم جب آزادی دیتے ہیں اب پیغمبر نے اور اللہ نے صحابہ کرام پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو مکمل آزادی دے دی کہ تم جس قسم کا نظام سیاست جس طریقے سے کرنا چاہو کرو تو آپ کو کیا اعتراض ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو آزادی کم از کم اسلام میں سیاسی نظام کے اندر اتنی آزادی ہے کہ کوئی سا بھی سیاسی نظام جو مقاصد شریعہ کے تابع ہو اور جو خلافت جو ہمارے خلافت ہے جس سے مطلب ادبی کے مقاصد کے مطابق ہو تو اسلام میں اس کی اجازت ہے جب ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اور جب ہم سسٹم دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے تو اتھارٹیرین ہے ٹھیک ہے بدماشی ہے فقر کی جو ہے مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت ابو فکر کا جو مطلب اب یہ جو ہے ڈیموکریسی کے اندر جو مسئلہ ہے مطلب وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے جو جو ہے مذہبی جماعتوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے مطلب ڈیموکریسی کچھ اصول ہیں مطلب بنیادی اصول یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں مطلب یعنی کوئی بھی آدمی الیکشن آدمی بھی نہیں عورت بھی ہر عورت اور مرد جو ہے الیکشن لڑنے کا حق رکھتے ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کی ترتیب اور کسی قسم کی تفریح ہو نہیں سکتی ہے مطلب تو ظاہر ہے کہ مطلب اسلامی ریاست میں جو ہے مطلب ہر شخص انتخاب کرنے کا حق کوئی کا انتخاب کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مطلب ٹھیک ہے جو اسلام کا اپنا نظام ہے وہاں تو ارباب حل و اب جو ہے مطلب کسی آدمی کو نامزد کرتے ہیں اور اس آدمی کی نامزدگی کے بعد لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کرتے ہیں بورڈ کو ہمارے سمجھتے ہیں مذہبی لوگ کے بورڈ جو ہے بیٹھ کا متبادل ہے یا اس کے مماثل ہے تو غلط بات ہے بورڈ جو ہے سیکریٹ ہوتا ہے اور بیچ جو ہوتی ہے اوپن ہوتی ہے یہ بات ہے یا نہیں مطلب اور وہ کب ہوتی ہے جب خلیفہ کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بیت ہوتی ہے لہٰذا جو یہ مولانا نے جو مثالیں دی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے مطلب اس لیے کیا انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے مطلب بیت ہو گئی تو یہ بیت جو ہے اوپن ہوتی ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک حضرت ابو بکر ٹیپ لیں گے اس کے بعد آپ خارے ہیں آپ ایک آدمی ایک سال کے بعد بھی آئے گا وہ آپ کے ہاتھ کا اگر ٹیپ کرے گا ٹیپ جو ہے ووٹ نہیں ہے مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ شخص جو اس ریاست کا باشندہ ہے اس کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ اس خلیفہ کی اطاعت کا اعلان کرے جو اس زمین کے اوپر اللہ اور اس کے پیغمبر کا کلمہ جاری کرے گا اور ریاست کی قوت کو اس کلمے کی استداد میں اضافے کے لیے اور قوت میں اضافے کے لیے اور امر بل معروف اور نہیں انل فنکر کے ذریعے پوری دنیا میں حلبے کے لیے استعمال کرے گا تو وہ تو ایک مذہبی فریضہ ہے اس کا سے کیا تعلق ہے آپ ایک بتانا چاہ رہے تھے کہ کو روکنے کے لیے مغرب نے حکومت بنایا ہے دوسرا اصول پہلا تو جنرل بھی ہے دوسرا اصول آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے کس کو بھی روکا ہے کہ اسلامسٹ وغیرہ آنا جائے وہ اصول آپ یہی مطلب یعنی کہ ڈیموکریٹک جو ریاست ہے اس کا بنیادی وظیفہ کیا ہے مطلب وہ جو ان کو خطرہ ہے وہ کس چیز سے ہے مطلب وہ میں آپ کو خطرہ دوں وہ خطرہ جو ہے صرف مطلب اسلام سے نہیں ہے اسلام کے علاوہ کسی اور کفر سے بھی اس میں خطرہ ہے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال جو ہے کہتا ہوں ایک کتاب ہے اگر آپ لوگوں کو اردو کی تفصیلات کیونکہ ظاہر میں ساری تفصیلات کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا ایک کتاب ہے دا ورلڈ آن فائر یا پاس نام یہ جو ہے ورلڈ بینک کی جو ہے مطلب ایک عورت تھی جو کہ وہاں کی بہت بڑی وائس پریزیڈنٹ تھی اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر اس نے جو ہے مطلب جو ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے ساری کتابیں بھی اکٹھی کی ہیں اور یہ وہ جو ہے مطلب عورت ہے جس نے یہ کتاب چھپی دو ہزار چھ میں یہ کتاب جو چھپی تھی اور اس نے جو ہے دو ہزار چھ میں اس کتاب کے اندر یہ سیکھا تھا کہ امریکہ جو جو ہے مطلب مشرق کے اندر جو ہے ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اسلامسٹ اقتدار کے اندر آ جائیں گے امریکہ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ اس کتاب میں دو ہزار چھ کے اندر لکھا ہوں اور کئی جو مطلب امریکہ کے بڑے فکرین ہیں انہوں نے امریکی حکومت کی مخالفت کی ہے کہ بھائی یہ جو تم کو پروموٹ کر رہے ہو وہاں پر جو ہے لبرلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کو جو ہے نافذ کیے بغیر تو اس کے نتیجے میں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ وہاں پر کوئی جو ہے مطلب مطلب اقوام المسلمین یا فنڈامنٹلسٹ یا اس طرح کے لوگ وہاں پر منتخب ہو کر آ جائیں یہ انہوں نے دو ہزار چھ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا یعنی آپ ان کی ذہانت سے آپ اندازہ کریں سمجھے آپ لہٰذا جب وہ خطرہ ان کے سامنے آ گیا انہوں نے اٹھا کے دیکھ لیجیے مطلب اس کو جو اچھا بات بتا رہا تھا کہ ان کو جو خطرہ تھا کہ بھائی میجورٹی رول جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ڈیموکریٹک ریاست کے اصل مقاصد کے خلاف فیصلے کر سکتا ہے تو سوال ہے کہ جو ہے ڈیموکریٹک ریاست کا اصل مقصد کیا ہے ڈیموکریٹک ریاست کا ایک اصول ہے جو ان کا فنڈامنٹل اصول ہے وہ ہے آزادی اچھا آزادی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی حالانکہ آزادی کا مطلب یہ نہیں اس کا جو مطلب بنیادی وظیفہ ہے وہ ہے آزادی میں اضافہ اور آزادی کی جو ہے دو جو ہے مطلب اس کے اندر شکلیں ہیں مطلب ایک جو ہے مطلب ایسکٹ شکل ہے جسے وہ کہتے ہیں آزادی کی تجریدی شکل جو کہ انسانوں کو پانچ سال میں ایک مرتبہ صبح نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ووٹ اور ایک ہے آزادی کی کنکریٹ فارم جس کو کہتے ہیں سرمایہ تو ڈیموکریٹک اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ سرمایہ سے سرمایہ میں اضافہ کرنے کے مواقع مہیا کریں اور سرمایہ دارانہ نظام کو میجورٹی رول کی خطرے سے بچائیں وہ کیسے بچائیں مثال کے طور پر جب فیملسٹ آ گئے تو ہوگا پہ آ گیا یا ادھر جو ہے مطلب نہیں امریکہ میں آپ دیکھیں جب وہ سوشلسٹ ریاست آتی تو کیا کرتی ہے وہ نیشنلائزیشن کر دیتی ہے تو نیشنلائزیشن کرنے کے نتیجے میں جو ہے مطلب سرمایہ دارانہ نظام کا پہیا جو ہے وہ رک جاتا ہے اور سرمایہ کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوتا جو ہے مطلب زیادہ جو ان کے ذہن میں جو خطرہ تھا وہ جو ہے مطلب اس بات کا تھا کہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ جو ہے میجورٹی رول نہ آئے جو کہ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے خطرہ پیدا کرے تو اگر کوئی مطلب ایسا نظام جو سرمایہ دارانہ نظام کے راستے میں خطرہ پیدا کرتا ہے سرمایہ کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہ فوج جو ہوتی ہے یہ اسی لیے موجود ہوتی ہے یہ جو فوج ہے یہ انیسویں صدی کا فنومن ہے انیسویں صدی سے پہلے اس طرح کی قومی فوجوں کا کوئی تصور موجود نہیں تھا یہ جو قومی فوجیں بنائی گئی ہیں یہ جو ہیں liberal political state static structure کو جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں مطلب پاکستان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے قبضہ کر اور یہ جمہوری عمل کو روکی ہے اگر آپ حقیقت دیکھیں تو پاکستانی فوج جمہوریت کی مخالف نہیں ہے جمہوریت ختم نہیں کرتی وہ کرتی کیا ہے کہ جب لوگوں کا جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم پر اعتماد ختم ہونے لگتا ہے ان کے کرپشن کی وجہ سے بدماشی کی وجہ سے تو وہ آ کر قبضہ کرتی ہے سیاست دانوں کو اندر بند کر دیے ان کی صفائی کرتی ہے کھلائی کرتی ہے پھر جب لوگوں کا اعتماد کہاں بھی جاتا ہے کچھ ساتھ الیکشن کرا کے وہ کیا جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے یا جو ختم کر رہی ہے تو جو قومی فوجیں ہیں مطلب یہ قومی جو فوجی اسٹرکچر ہے یہ انیسویں صدی کے اندر نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر کے ساتھ آیا ہے اس سے پہلے فوجیں نہیں ہوتی تھیں قومی فوجیں وہ سب لوگ جو ہے فوجی ہوتے تھے ہر آدمی سلانے جنگ میں جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا لہٰذا دنیا میں اگر آپ جو ہے مطلب انقلابات کی تاریخ پڑھیں جو ہے مطلب جو پانچ انقلاب آئے ہیں مطلب انقلاب روس ہے انقلاب چین ہے اور انقلاب ایران ہے ان تمام انقلاب فرانس ہے انقلاب برطانیہ ہے ان سب انقلابوں کے اندر انہوں نے جو ہے فوج کو شکست دی ہے مطلب سمجھا تو فوج تو ہوتی ہے وہ جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں اس کا وہ دفاع کا انتظام جو ہے کرتی یہ جو ہے مطلب ہے نا اس بات کا مطلب رکھتی ہے یہ بات